جناب عرس بن امیرہ کندی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی خطا اور نافرمانی کی جائے تو اس میں حاضر اور موجود شخص نے اس کو برا جانا اور ایک بار فرمایا اور اس کا انکار کیا تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس معاشرت سے غائب اور دور رہا لیکن جو غائب اور دور تھا مگر اس نافرمانی کو اس نے پسند کیا تو وہ ایسے ہوگا جیسے کہ اس میں حاضر اور موجود تھا ابو ابوبوت حدیث نمبر چار ہزار تین سو پنتالیس